وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك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 صل على محمد نبی وعلى آلہ وصحبہ وسلم آج ہم مسلمانوں میں ہم یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ کتنے نماز پڑھنے والے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمیں نماز پڑھنے والے مل جائیں گے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمیں روزہ رکھنے والے مل جائیں گے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنز آف ہمیں ایسے ملیں گے جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمیں صدقہ خیرات کرنے والے مسلمانوں میں مل جائیں گے لیکن اگر ہم یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں جسٹس اور انصاف کرتے ہیں مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں جن کے کیریکٹر بہت ہی اچھے ہیں جن کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بہت ہی اچھا ہے جو سمپل لائف گزارتے ہیں جو لوگوں کی فکر کرتے ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں جو رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتے ہیں جو بے حیائی کا کام نہیں کرتے جو ظلم نہیں کرتے جو برائی نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو اگر ہم کاؤنٹ کرنے جائے تو مسلمانوں میں ایسے بہت کم نظر آئیں گے یس یہی آج کی سچائی ہے کہ نمازی بہت ہے زکات دینے والے بہت ہیں روزے رکھنے والے بہت ہیں خیرات صدقہ کرنے والے بہت ہیں لیکن آج اخلاق کے اعتبار سے بیہیویئر کے اعتبار سے زندگی اچھی گزارنے کے اعتبار سے دنیا میں ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے فورٹینتھ پارے کی سور نحل کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو یہ بتلایا کیا تمہیں کرنا ہے اور کیا تمہیں نہیں کرنا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم اگر کوئی غیر مسلم آپ کو یہ آ کر سوال کرے واٹ از اسلام واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام تو یہ آیت اس کا پرفیکٹ آنسر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالعدل وایتاء دل قربا اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں انصاف کرو احسان کرو اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو اور اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے روکا وَيَنَعَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی کے کام مت کرو برائی مت کرو اور کسی پر ظلم مت کرو يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو جاؤ تو بہت سمپل ورڈز میں اسلام کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا احسان کرنے کا لوگوں کے حق کو ادا کرنے کا اور ہمیں منع کرتا ہے برائی کرنے سے بے حیائی کے کاموں سے اور ظلم کرنے سے تو یہ اسلام کی تعریف ہے اور شریعت کا ہم سب کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ایک صحابی آئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر ایک بڑا عجیب سوال کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب ان عادل الناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا عادل بن جاؤں لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بن جاؤں لوگوں میں سب سے بڑا جسٹس کرنے والا بن جاؤ اور ہر معاملے کو جسٹیفائی کرنے کی صلاحیت میرے اندر آ جائے یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں میں کیا کروں یہ سوال کرنے والے صحابی کوئی قاضی نہیں ہے کوئی جج نہیں ہے کوئی ریفری نہیں ہے کوئی امپائر نہیں ہے یہ ایک عام صحابی تھے اور انہوں نے آ کر یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں انصاف کرنے والا بن جاؤ میں عادل بن جاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا کہ انصاف کرنے والا کیسا ہوتا ہے جسٹس کرنے والا کیسا ہوتا ہے اور اتنا پیارا طریقہ میرے مائے بہن میری مائے بہنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر کوئی شوہر اس کے اوپر عمل کرے وہ انصاف کرنے والا بن جائے گا اگر کوئی بیوی اس کے اوپر عمل کرے وہ انصاف کرنے والی بن جائے گی اگر کوئی امپلائر اس کے اوپر عمل کرے وہ انصاف کرنے والا بن جائے گا اگر کوئی امپلائی اس کے اوپر عمل کرے وہ انصاف کرنے والا بن جائے گا امیر اس کے اوپر عمل کرے وہ انصاف انصاف کرنے والا بن جائے گا اور غریب اس کے اوپر عمل کرے وہ بھی جسٹس کرنے والا بن جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تم تمہارے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو اور جو تم تمہارے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو یہ ہے ڈیفینیشن انصاف کرنے والے کی یہ ہے حکم شریعت کا جس کو قرآن نے کہا ان اللہ مروب بالعدل اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ سب کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ سب کے لیے ناپسند کرو ہم میں سے ہر ایک کے زندگی میں ہم نے اپنا ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ میری لائف سٹائل ایسی ہونی چاہیے چاہیے میرے پاس یہ ہونا چاہیے مجھے یہ یہ ملنا چاہیے میری زندگی میں یہ کمفرٹ ہونا چاہیے مجھے ایسی لگزریس لائف ملنی چاہیے میری لائف سٹائل ایسی ہونی چاہیے لوگ مجھ سے بات کرے تو اس انداز میں بات کرے کوئی میرے قریب آئے تو مجھ سے پیار محبت اور رسپیکٹ کے ساتھ میں آئے یہ سب کچھ ہم نے اپنے لیے ایک لائف سٹائل سیٹ کر رکھی ہے اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ جو میں میرے لیے چاہتی ہو کہ میرے ساتھ جیسے معاملہ کیا جائے میرے ساتھ جیسے لوگ بیہیو کرے کیا میں یہی پسند کرتی ہو کہ سب کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے جو لائف سٹائل مجھے پسند ہے کیا میرا دل یہ کہتا ہے کہ سب کی زندگی ایسی ہو سب کی لائف سٹائل ایسی ہو سب کو زندگی میں ایسی خوشحالی ملے اگر یہ بات ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہم انصاف کرنے والے ہیں اگر میری ایک بہن یہ سمجھتی ہے کہ میری زندگی میں آرام ہو خوشی ہو مال ہو دولت ہو عزت ہو کیا ایگزیکٹلی وہ یہی سوچتی ہے کہ میری سسٹر کے لیے بھی یہی معاملہ ہو میری سسٹر ان لو کی لائف بھی ایسی ہو میری دیورانی کی میری جیٹھانی کی میری ننند کی میری بھابھی کی ان کی زندگیوں میں بھی ایسی خوشحالی ہو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تب تو ہم انصاف کرنے والے ہیں لیکن اگر ہمارا مزاج یہ ہے کہ ساری خوشیاں مجھے مل جائیں سب سے اوپر میں رہو سب سے اچھی لائف سٹائل میری ہو سب سے زیادہ اللہ مجھے نوازے میں سب سے آگے بڑھ جاؤ اور ہم ایسے سیلف سینٹرڈ بن جائے کہ بس ہمیں اپنی فکر ہو دنیا کو ملے نہ ملے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں یا ہمارا یہ حال ہو کہ میں سب سے اوپر ہو میری بھابھی کو وہ سٹیٹس نہ ملے میری نند کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو میری دیورانی اور جیٹھانی کو یہ خوشی نصیب نہ ہو جو مجھے نصیب ہو رہی ہے اس کا مطلب ہوا ہمارے اخلاق میں کمی ہے ہم لائف میں انصاف اور جسٹس نہیں کرتے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اور کتنا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ میں انصاف کرنے والی ہوں یا نہیں میں انصاف کرنے والا ہوں یا نہیں ہر آدمی کسی کے کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرتا ہے تھوڑی دیر لیے سوچے اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو مجھے یہ پسند ہوتا یا نہیں ہوتا اگر کوئی میرے ساتھ ایسے بیہیو کرتا مجھے اچھا لگتا یا نہیں لگتا ایک ساس اپنی بہو کو کچھ باتیں سنا رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچے اگر میں میری بہو کی جگہ پر ہوتی اور مجھے میری بہو ایسے جملے کہتے میری ڈاٹر ان لا مجھے ایسے جملے کہتے کیا مجھے اچھا لگتا اگر بہو اپنی ساس کے کو اوبے نہیں کر رہی ہے اس کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کا معاملہ کر رہی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے اگر میں میری ساس کی جگہ پر ہوتی اور اگر میرے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرتا تو کیا مجھے یہ اچھا لگتا اگر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچے اگر میں میری ماں کی جگہ پر ہوتی اور میرے ساتھ میری بیٹی یہ معاملہ کرتے کیا مجھے اچھا لگتا بھائی بھائی بھائی کے بارے میں سوچے بہن بہن کے بارے میں سوچے بھائی بہن کے بارے میں سوچے بہن بھائی کے بارے میں سوچے ہمارے جتنے ریلیشنز ہیں یہ بہت ایزی طریقہ ہے اپنے بارے میں معلوم کرنے کا کہ میرے اخلاق کیسے ہیں اگر کسی فیکٹری کا آفس کا مالک ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں میرے یہاں پر کام کرنے والے مزدور میرے امپلائی کے ساتھ میں جو میرا بیہیوئر ہے میں جیسے باتیں کرتا ہوں اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو کیا مجھے اچھا لگتا وہ مزدور جو کام کرتا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر میں خیانت کرتا ہو میں کام چوری کرتا ہو اگر میں بریچ آف ٹرسٹ کرتا ہو اگر میں میں اس جگہ پر ہوتا اور میرا مزدور میرے ساتھ یہ کرتا تو کیا مجھے اچھا لگتا یہ ہے سوچنے کا انداز کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے اخلاق اچھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس چیئر پر آ جائیں اور اس کے بعد سوچے مجھے اب کیسے فیل ہو رہا ہے مجھے کیسے محسوس ہو رہا ہے اگر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں جو میں کرتا ہوں وہ رائٹ ہے جو میں کرتی ہوں وہ رائٹ ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر دل یہ کہتا ہے کہ یہی معاملہ میرے ساتھ کیا جاتا مجھے پسند نہیں ہوتا تو یہ بد اخلاقی ہے یہ شریعت کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے جس کا بیہیوئر سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہی سب سے زیادہ ایمان والا اور فضیلت والا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اگزامپل ہے قرآن کریم نے میرے نبی کے اخلاق کی شہادت دی اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی بہت بلند اخلاق والا ہے میرے نبی کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہم اخلاق کو سٹڈی کریں ہمارے نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے سائل دروازے پر آیا ہے کبھی اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کوئی گاؤں کا رہنے والا معمولی آدمی اگر آواز دیتا اور کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دیتے لبیک بولو کیا بات ہے میں تمہارے لیے حاضر ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے وہ روشن اگزامپل ہے کہ اخلاق کیسے ہوا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی بہنوں کے لیے بھی پسند کرو جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مسواک تھے دو مسواک ایک مسواک بالکل سٹریٹ ہے اور اتنا بیوٹیفل لگتا ہے اور دوسرا جو مسواک تھا ذرا بینڈ تھا تھوڑا بینڈڈ تھا اور اچھا نہیں لگتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جو صحابی آپ کے ساتھ میں تھے ان کو وہ مسواک دیا جو بیوٹیفل دکھتا تھا اور بالکل سٹریٹ تھا اس صحابی کو جب گفٹ کے طور پر وہ مسواک دیا تو وہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو مسواک دیا ہے یہ بیوٹیفل بھی لگتا ہے اور بالکل سٹریٹ ہے اور آپ کے پاس جو مسواک ہے وہ بینڈ ہو چکا ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیڑھا اور بینڈ مسواک مجھ کو دے دو اور جو سٹریٹ اور اچھا مسواک ہے یہ آپ رکھ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا میرے بھائی آئے میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ میرا سفر کا جو ساتھی ہے اس کو میں اچھی چیز دو اپنے فرینڈ کو اچھی چیز دو اور خود معمولی چیز رکھ لو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی تو اچھا لے گا تو میرے دل کو خوشی ہوگی میں تو یہ مسواک چلا لوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تجھے اچھی سے اچھی چیز دو یہ ایمان والے کی شان ہوا کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کر دیا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فافوانہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامری اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا آپ نے اسے معاف کر دیا معافی نہیں کیا اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہے اور جیسا پہلے معاملہ کیا کرتے تھے جیسا پہلے مشورہ کیا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سٹیٹس پر اور شان پر اپنے اس صحابی کے ساتھ یا اس ظلم پہنچانے والے کے ساتھ بعد میں بھی معاملہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مدینہ پاک جو فتح ہوا ہے وہ میرے نبی کی اخلاق کی وجہ سے فتح ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں کوئی لڑائی نہیں لڑنی پڑی کوئی وار نہیں کوئی بیٹل نہیں آپ کے اخلاق تھے آپ کے اخلاق کی بنیاد پر آپ نے پورے مدینہ پاک کو فتح کر لیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے اخلاق جو درجے سے اعلیٰ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہی سکھلایا کہ اخلاق تمہارے بھی ایسے ہو تمہارا کردار ایسا ہو تمہارے دل کے اندر لوگوں کے لیے فیلنگز ایسی ہو کہ جس کے بنا پر تم کبھی کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرنا کبھی کسی کے ساتھ میں ایسی زبان استعمال نہ کرنا جس کے بنا پر سامنے والے کو تکلیف ہو جائے پیار سے محبت سے احسان سے لوگوں کے دلوں کو جیت لینا اور یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے کر کے بتلایا چائنا کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جوان صحابہ چائنا پہنچ گئے جب وہ چائنا پہنچے ہیں چائنا میں بزنس کے لیے گئے تھے وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ میں اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے پیش آئے اس طرح پیاری پیاری زبان سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگے اس طرح انہوں نے اپنا کردار بنایا کہ چائنا کے لوگ اتنے امپریسڈ ہوئے ہیں کہ وہ ان کے فرینڈز بن گئے ان کے ساتھ بزنس کرنے لگے ان کے قریب ہونے لگے ان سے محبت کرنے لگے اور صحابہ کرام کے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے جتنے چائنیز لوگ تھے چائنا کے رہنے والے تھے کئی ایسے لوگ تھے جو ان کے بہت قریب ہو گئے ان کے فرینڈز بن گئے اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے لگے جب کے لوگوں نے اور وہاں کے جو ریلیجیس قسم کے لوگ تھے جو وہاں کے بڑے بڑے لیڈرز تھے ریلیجیس لیڈرز ان کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ یہ مسلمان آئے ہیں یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اتنے گل مل گئے ہیں اور اس طرح پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے چائنا کے لوگ ان کے قریب ہو گئے ہیں ان سے محبت کرنے لگے ہیں ان کے ساتھ بزنس کر رہے رہے ہیں ہیں ان کی باتوں کو سن کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لوگ وہاں کے ریلیجیس لیڈر سمجھنے لگے وہاں کی گورنمنٹ فکر میں آ گئی کہ کہیں یہ لوگ ان کی طرح نہ بن جائے اپنا مذہب نہ چھوڑ دے اپنے دین سے نہ نکل جائے تو انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جو مسلمان ہمارے ملک ہماری کنٹری چائنا میں آئے ہوئے ہیں وہ کنٹری چھوڑ کر چلے جائے انہیں یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے تو وہاں کی پبلک نے اپوز کیا وہاں کے لوگوں نے اپوز کیا اور یہ کہا کہ نہیں ہم مسلمانوں کو نکلنے نہیں دیں گے ہم مسلمانوں کے فرینڈز بن چکے ہیں ہم انہیں اپنی کنٹری میں رہنے دیں گے ہم انہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے اور اگر گورنمنٹ نے ہمیں مجبور کیا اگر ہمارے لیڈرز نے ہمیں مجبور کیا تو ان کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے اپنی کنٹری کو چھوڑ دیں گے لیکن ان مسلمانوں کو اب یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے جب ان کے ذمہ داروں نے اور لیڈرز نے یہ دیکھا کہ سچویشن اتنی چکی ہے تو انہوں نے اجازت دے دی پرمیشن دے دی کہا ٹھیک ہے ہم اپنے ورڈز واپس لیتے ہیں مسلمان چاہے تو رہ سکتے ہیں چنانچہ وہ صحابہ کرام کی جماعت وہاں پر رہی ہے انہوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اپنی دینداری کے اوپر عمل کیا نتیجہ یہ ہوا کہ چائنا میں لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر کردار کو دیکھ کر ایمان قبول کرنا شروع کیا لوگ ایمان قبول کرتے گئے کرتے گئے اور آج اپروکسیمیٹلی ٹوینٹی ملین مسلمز چائنا میں آباد ہو چکے ہیں میری ماں بہنیں یہ کیا چیز ہے یہی وہ اخلاق ہے جس سے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا اور اسی نیک اخلاق کے ہم ایمان والوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے پیار محبت سے زندگی گزارے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہماری شریعت نے تو یہاں تک کہا انسان تو انسان ہمیں جانوروں کے ساتھ میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ ہم پیار محبت کا معاملہ کریں یسٹرڈے میں اثر کے بعد یہی بیان کر رہا تھا کہ ہمیں یہاں تک بتلایا گیا کہ گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ بلکہ ہیومن بینگز کے ساتھ بھی پیار محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا بخاری شریف کی مشہور روایت ہے آپ نے بار بار سنی ہے کہ ایک ایک عورت ہے کتے کو پانی پلاتی ہے کتا تھرستی اور پیاسا تھا اس کے بدلے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کا نام ہے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سمرکند میں رہتے تھے ونٹر کا وقت ہے اور سمرکند کی جو سردی ہے وہاں کا جو فریزنگ چلنگ کولڈ ہے اتنی سخت سردی پڑتی ہے کیونکہ سائبیریا سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی لہریں سیدھی سمرکند جاتی ہے تو اس بنا پر وہاں کی سردی اور ٹھنڈی بہت خطرناک ہے حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سردی کا موسم ہے ونٹر کا وقت ہے رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے اتنی سردی ہے پوری باڈی شیور ہو رہی ہے وضو کیا تحجد کی نماز پڑھی اور جیسے ہی تحجد پڑھ لی جلدی جلدی اپنے روم میں گئے تاکہ اپنے بلینکٹ میں گھس جائے تاکہ اپنے بستر پر چلے جائے جیسے ہی اپنے بستر پر پہنچے اور بلینکٹ کے پاس گئے تو دیکھا کہ بلینکٹ میں ایک بلی سوئی ہوئی ہے کوئی کاٹ وہاں پر گھوم رہی تھی گھومتے گھومتے آ کر وہ بلینکٹ میں اسے اچھا ہیٹ وارم معلوم ہوا وہ وہاں پر آ کر بلینکٹ میں گھس گئی ہے حضرت باقی بلا رحمت اللہ علیہ پریشان کیا کروں اگر میں بلینکٹ میں جانے کی کوشش کرتا ہوں یہ بلی ڈر جائے گی یہ کیٹ کی نیند خراب ہو جائے گی اور یہ یہاں سے بھاگ جائے گی میں اس کی نیند خراب کر دوں گا اور اگر میں بلینکٹ میں نہیں گیا اگر میں وہاں پر سونے کے لیے نہیں گیا تو باہر اتنی سردی ہے کہ میں شیور ہوتا رہ جاؤں گا پریشان ہو گئے بالآخر ڈیسائیڈ کیا کہ کیٹ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے میں اس کی نیند خراب نہیں کروں گا یہ اس وارم بلینکٹ میں کتنے آرام سے سوئی ہوئی ہے حضرت باقی رحمت اللہ علیہ نہیں گئے اپنے بستر پر نہیں گئے اپنے بلینکٹ پر دوبارہ مسلح پر آ گئے پوری رات مسلح پر بیٹھ کر شیور ہوتے رہے کانپتے رہے لیکن ایک بلی کی نیند کو خراب نہیں کیا ہے یہ اللہ والوں کی شان ہے چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے درات کو جب سوئے ہیں بعد میں خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے باقی بلا تمہارا بلی کو آرام پہنچانا اس کیٹ کا خیال کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا اتنا پسند آ گیا کہ اب اللہ تعالی تم سے دنیا میں بہت بڑا دین کا کام لے گے اور تم ایک ایسا اسٹوڈنٹ نصیب فرمائیں گے جس کے ذریعے سے دنیا میں بہت بڑا دین کا کام ہوگا چنانچہ ان کو حکم دیا گیا خواب میں کہ تم انڈیا چلے جاؤ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ انڈیا تشریف لے آئے اور یہ وہ زمانہ ہے جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب ایک ہے وہ وہاں پر تشریف لے آئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے دین کا کام شروع کیا اور انہی کے اسٹوڈنٹ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا ایک کیٹ کے آرام کا خیال کیا اللہ نے ان سے بھی دین کا کام لیا اور مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا اور مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ گزرے ہیں جن کو مجدد کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ زمانہ انڈیا میں جب ایمپرر اکبر کا زمانہ تھا اکبر بادشاہ نے اسلام کو ختم کر کے ایک نیا ریلیجن بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا دین الہی اور ڈر یہ تھا انڈیا سے اسلام مٹ جائے گا انڈیا سے اسلام ختم ہو جائے گا یہ مجدد الف رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے جو کھڑے ہوئے ہیں اتنی محنت کی ہے کوشش کی ہے اور جو دین اس انڈیا میں ختم ہو رہا تھا اس کو انہوں نے بچا لیا ایسے بچایا کہ اس دن سے لے کر آج تک ہمارے ملک کے اندر اسلام باقی رہا اور آج اسی کی برکت سے ہمارے باپ دادا اور ہم بھی ایمان کی حالت میں موجود ہیں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں میری مائیں بہنیں تسبیح پڑھ لینا بہت آسان ہے وظیفے کر لینا بہت آسان ہے نمازیں پڑھ لینا بھی آسان ہے دے دینا بھی آسان ہے لیکن ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو اور ہماری زبان سے کسی کا دل دکھ جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہم زکات اور خیرات بھی کر رہے ہو لیکن ہمارے زبان سیزر کی طرح چل رہی ہو اور لوگوں کے دلوں کو کاٹ رہی ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہم حج اور عمرے کے لیے بھی چلے اور حج اور عمرے میں لاکھ کرے کرے اور عبادت لیکن ذرا سی تکلیف ہونے پر پر لوگوں کے ساتھ میں گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے شروع کر دے تو ہمارا یہ حج اور عمرہ یہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زندگی کے اندر اچھے سے اچھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بد اخلاقی اختیار کرتا ہے اس کے جس کے کریکٹر اور بیہیویئر خراب ہوتے ہیں آخرت تو اس کی برباد ہے وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو جتنا زیادہ بد اخلاق ہوگا وہ دنیا میں اتنا ہی زیادہ غمگین ہوگا جس کے جتنے اخلاق خراب ہوں گے اتنی غ... اتنے غم اسے دنیا میں زیادہ سے زیادہ آئیں گے اس لیے ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے آج ہمارے ہمارے ہماری زبانوں سے ہم سے ایسے بد اخلاقی ہو جاتی ہے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا دیکھو کبھی کبھی ہسبینڈ ناراض ہو جاتا ہے اور وائف کو ایسے ایسے جملے بول دیتا ہے اتنے سخت جملے بول دیتا ہے وہ رات کو بیچاری وائف پوری رات سو نہیں پاتی ہے وہ تڑپ کرتی رہتی ہے کہ اتنی معمولی سی بات پر میرے ہسبینڈ نے مجھے ایسے ایسے جملے کہہ دیے وہ بیچاری رات بھر بستر پر تڑپ رہی ہے اتنا اسے فیل ہوا ہے اور یہ شوہر ماشاءاللہ پڑ رہا ہے اب سوچنے کی بات ہے ایک طرف تحجد پڑتا ہے اور دوسری طرف بیوی کا دل دکھاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو ایسے ایسے جملے بول دیتی ہے اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی کا چین ختم ہو جاتا ہے وہ بے چین زندگی گزار رہا ہے اور ادھر بیوی نمازوں کی بھی پابند ہے روزوں کی بھی پابند ہے یہ جو بول ہماری زبان سے نکلتے ہیں میری مائیں بہنیں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا ہمیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا آج ضرورت اس بات کی ہے ہم میں آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے کتنے کتنے ایسے گھرانوں کے بارے میں سنتے ہیں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے کتنے سالوں سے زندگی ساتھ میں رہے ہیں ایک ہو گیا اب نہ یہ ماننے کو تیار ہے نہ وہ ماننے کو تیار ہے دونوں پر جمے ہوئے ہیں نہ یہ جھکنا چاہتا ہے نہ وہ جھکنا چاہتی ہے بالکل تیار نہیں پورا خاندان سمجھا رہا ہے کمپرومائز کی شکلیں پیدا کی جا رہی ہے لیکن ایک زد پر آ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں مانوں گی وہ کہتا ہے نہیں نہیں مانوں گا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک ہستا کھیلتا گرانا برباد ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے اولاد کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے ایک ماں کی چھاتی سے دو بھائی نے دودھ پیا ہے دو بہنوں نے دودھ پیا ہے جھگڑا ہو گیا نفرتیں ہو گئی ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والی دو بہنیں ہیں لیکن آج معاملہ یہ ہے یہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی یہ بھائی اسے بلانا نہیں چاہتا وہ بھائی اسے بلانا نہیں چاہتا یہ آج ہمارا معاملہ ہے آج ضرورت اس بات کی ہے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں عزت دے گا تم جھکو گے اللہ تمہیں بلند کر دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا جریر من توازع للہ رفعہ اللہ اے جریر یاد رکھنا جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے بلند کر دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی توازو کرتا ہے جھک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیتا ہے اسے تو یہ فیل ہوتا ہے میں نیچے جھک گیا میں چھوٹا ہو گیا وہ خود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی دنیا والوں کی نگاہ میں بھی اسے بلند کر دیتے ہیں اور جو تکبر کرتا ہے پرائیڈ اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ فیل ہوتا ہے میں بہت بڑا ہو میں بہت گریٹ ہو میں ایسا ہوں میں ویسا ہو لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا وہ کتے اور کھنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے جس کے اندر تکبر ہے اور جو جھکنا نہیں چاہتا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمن قطع کا وعفو عمن ظلمک واحسن الى من اسائلہ کا جو تیرے ساتھ قطع تعلقی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کر دے جو تیرے ساتھ میں برائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کر جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے معافی کے فیصلے کر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو جھکنے والا بن جائے اگر وائف یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر لڑنے پر ہے وہ گھر توڑنے پر ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ گھر ٹوٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے جھک جائے اپنے آپ کو چھوٹا کر لے لیکن اپنے بسے بسائے گھر کو اجڑنے نہ دے میں شوہروں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر وائف زد پر آ گئی ہے کہ نہیں میں گھر توڑ کر رہوں گے اب مجھے نہیں رہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے جھک جا اور اور اپنے آپ کو چھوٹا کر لے لیکن تیرے گھر کو مت اجاڑ دے یہ کھلا ہوا تیرا گھر ہے اس گھر کو تباہ اور برباد مت کر دے اگر بہو یہ دیکھتی ہے ہے ہے کہ میری ساس رہنا چاہتی چاہتی وہ ماں بننا نہیں تھوڑا صبر کر لے تھوڑا شکر کر لے لیکن اپنے گھر کو برباد مت ہونے دے اگر ساس یہ دیکھتی ہے کہ میری بہو بہو بن کر رہنا چاہتی ہے وہ میری بیٹی بننا نہیں چاہتی ہے حکمت سے سے کام لے لے لیکن اپنے گھر کے اندر تباہی کو آنے سے بچا لے یہ وہ سمپل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس آیا کہنے لگا حضرت میرا بھائی میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے مجھے بہت ستاتا ہے میرے ساتھ بہت برائی کا معاملہ کرتا ہے اور آج تک میں صبر کر رہا ہوں میں نے بہت صبر کیا صبر پر صبر کیے جا رہا ہوں لیکن میرا بھائی جو ہے میرے صبر کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ظلم بڑھتا جاتا ہے میرے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے میرے راستے میں کانٹے اور تھونس بچھاتا ہے مجھے بہت پریشان کرتا ہے لیکن اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اناف از اناف اب میں اسے جواب دوں گا میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا ٹور دیٹ جیسا اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا میں کروں گا میں بھی اس کے راستے میں روڑے ڈالوں گا میں بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤں گا میں بھی اس سے بدلہ لوں گا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا میرے بھائی اگر تیرا بھائی تیرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو بھی کانٹے بچھائے گا تو دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے اگر تیرا بھائی ظلم کرتا ہے تو بھی ظلم کرے گا اور دنیا میں ظلم ہی ظلم ہو جائے گا اگر تیرا بھائی تجھ سے برا سلوک کرتا ہے تو بھی برائی کرے گا دنیا میں برائی ہی برائی ہو جائے گی کوئی تو ہو کہ جو کانٹے بچھائے گئے ہیں اسے اٹھانے والا بن جائے کوئی تو ہو کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو انصاف بتانے والا بن جائے کوئی تو ہو کہ کوئی برائی کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ میں بلائی کا معاملہ کرنے والا بن جائے یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ والے نے اس اس شخص کو اتنے پیارے انداز میں سمجھایا میری مائیں بہنیں آج تھوڑا جھک جانا پڑے ہم جگ جائے لیکن اپنے اخلاق کو اتنا اونچا بنا دے اتنا اعلیٰ بنا دے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنا منہ دکھا سکے آج ہمیں اس کی فکر ہو کہ میں بھوکی رہ جاؤں گی چلو میں دوسروں کو کھانا کھلا دو میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لوں گی لیکن چلو میری وجہ سے اس کو راحت پہنچ جائے یہ کام جو آج ہم کریں گے اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ بہترین دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا سمرہ ہمیں نظر آئے گا وہ ایک واقعہ لکھا ہے تین فرینڈز تھے تینوں سفر پر گئے اور تینوں نے اپنا ٹفن ساتھ میں لے لیا ہر ایک کے پاس اپنا اپنا کھانا تھا اور مشورہ یہ کیا تینوں ٹفن کو ساتھ میں رکھیں گے فوڈ شیئر کر کے کھائیں گے ایک جگہ پر رکے تینوں نے اپنا ٹفن ایمٹی کیا فوڈ شیئر کیا کھانا کھایا تھوڑا سا کھانا بچ گیا اسے پھر ٹفن میں رکھ دیا اب واپس شام کا وقت ہوا پھر کھانے بیٹھے اب جب کھانے بیٹھے تو دیکھا کہ اتنا تھوڑا کھانا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے تینوں کے لیے اناف نہیں ہے ایک آپشن تو یہ تھا کہ جو جتنا ملتا تینوں شیئر کر لیتے لیکن انسان سیلفش ہوتا ہے نا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ایک آدمی کھا سکتا ہے لہذا پہلا کہتا ہے میں کھاؤں گا مجھے بہت بھوک لگی ہے دوسرا کہتا ہے ارے میرا سٹمک بہت ایمٹی ہے میں کھاؤں گا تیسرا کہتا ہے ارے مجھے تو ڈائبٹیز بھی ہے مجھے ضرور کھلاؤ مجھے بھوک لگی ہے میں کھاؤں گا تینوں لڑائی پر آ گئے کہ کھانا ایک آدمی کا ہے اور کھانے والے تین ہے اور شیئر کرنا نہیں چاہتے اب لڑائی ہو رہی تھی تو مشورے میں یہ بات آئی ایک کام کرو ہم تینوں سو جاتے ہیں رات کو کھانا نہیں کھاتے سو جاتے ہیں اور جب رات کو سوئیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ڈریم دکھائی دے گا کوئی نہ کوئی خواب دکھے گا جس کو سب سے اچھا خواب دکھے گا وہ یہ ٹفن کھائے گا تینوں نے کہا ڈن یہ بات پر ہم سب راضی ہے جو بیسٹ ڈریم دیکھے گا اس کو یہ کھانا کھانے ملے گا تینوں سو گئے تینوں فرینڈز ایک کے بازو میں ایک تینوں سو گئے صبح ہونے سے پہلے پہلے تینوں بھوکے تھے تینوں اٹھ گئے پہلے نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کھانے دو دوسرا کہتا ہے میں کھاؤں گا اور ضد کرنے لگے کہا نہیں ہمارا مشورہ یہ ہوا ہے ہر ایک اپنا ڈریم بیان کرے گا جو سب سے اچھا ڈریم دیکھے گا وہ کھانا کھائے گا تو پہلے والے نے سوچا ایک اچھا ڈریم بیان کرو ایسا فیبریکیٹڈ ڈریم بیان کرو ایسا ڈریم بیان کرو کہ کھانا مجھے ملے تو اس نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا کہنے لگا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور خواب میں تھا کہ اچانک ایک اینجل میرے پاس آیا اور اینجل نے مجھے آ کر کہا کہ چل تو یہاں پر سویا ہوا ہے میں تجھے اسکائیز پر لے جاتا ہوں اور تمام اینجل سے تیری ملاقات کرواتا ہو اور وہ اینجل نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے لے کر گیا فرسٹ پر لے کر گیا سیکنڈ پر لے کر گیا تھرڈ پر لے کر گیا جب تھرڈ پر میں پہنچا سارے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے مجھے ویلکم کرنے کے لیے سارے انجلز نے مجھے ویلکم کیا فرشتوں نے مجھے سلام کیا فرشتوں کے ساتھ میں بیٹھا اور میرا بہت رسپیکٹ کیا گیا کہنے کہنے لگا کتنا اچھا میں نے خواب دیکھا ہے کھانا تو میں کھاؤں گا دوسرا کہنے لگا اب تیرا خواب بیان کر کے تو کھانے کی بات کرتا ہے میرا ڈریم بھی تو سن میں نے کیا دیکھا اس نے ایک اور اچھا خواب بنایا دل میں اور یہ کہنے لگا کہ ہاں رات کو میں سویا ہوا تھا تیرے پاس تو انجل آیا میرے پاس تو خود جبرائیل علیہ السلام والسلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا چل چل تجھے میں آسمانوں پر لے کر جاؤں اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے پہلے سکائی پر لے گئے سیکنڈ سکائی پر لے گئے تھرڈ سکائی پر لے گئے فورتھ سکائی پر لے گئے یہاں تک کہ میں سیونتھ پر پہنچا ساتویں آسمان پر مجھے لے کر گئے اور مجھے آسمان کی زیارت کروائی سارے اینجل سے مجھے ملایا تو میں تو ساتویں آسمان تک جا چکا ہوں اور جبرائیل مجھے لینے آئے تھے میرا خواب تو تیرے سے بھی اچھا ہے ٹفن کا کھانا تو میں کھاؤں گا فرسٹ والا کہنے لگا نہیں ابھی تیسرے کا خواب سننا باقی ہے جب تک اس کا سن نہیں لیتے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تیسرے کو کہا چل تو خواب بیان کر کہنے لگا oh no, I don't want to say anything about my dream میرا خواب تو بہت خراب ہے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں مجھے تو بہت گندا خواب آیا بہت خراب خواب آیا اس لیے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں سیکنڈ والا کہنے لگا اس کا خواب خراب ہے اس کا مطلب میرا بیسٹ خواب ہے میں کھانا کھاؤں گا فرسٹ والا کہنے لگا نو پرومس از اے پرومس مشورہ کیا تھا وعدہ کیا تھا سب اپنا اپنا خواب بیان کریں گے لہذا تھرڈ والے کو بھی خواب بیان کرنا پڑے گا تھرڈ والا منع کرتا ہے نو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی تھنگ میرا خواب بہت گندا ہے مجھے نہیں بولنا ہے کہا نہیں تجھے بولنا پڑے گا جب تک تو خواب بیان نہیں کرے گا یہ ٹفن کا کھانا کوئی نہیں کھا سکتا جب دونوں انسسٹ کرنے لگے تو تیسرے والے نے کہا کہ چلو اب جب تم انسسٹ کرتے ہو تو میرا خواب سن لو لیکن سچ کہتا ہوں میرا خواب اچھا نہیں ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں سویا ہوا تھا اور ڈریم میں شیطان میرے پاس آیا ابلیس آیا اتنا ڈینجرس اس کا فیس تھا اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا چابک تھا لیش لے کر آیا تھا اور مجھے اس نے کہا کمان گیٹ بیٹا مجھے اس نے اٹھا دیا اور مجھے ڈرانے لگا بار بار وہ چابک بتانے لگا اور کہنے لگا کہ جو کہتا ہوں وہ کر ورنہ اس وپ سے میں تجھے اتنے لشز ماروں گا کہ تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میں نے کہا بولو کیا کرنا ہے اس نے کہا جلدی اٹھ ٹفن کھول اور جتنا کھانا پڑا ہے کھانا شروع کر دے جتنا کھانا پڑا ہے جلدی کھانے لگ میں نے کہا میں کیسے کھاؤ میرے فرینڈز کے ساتھ میں میں نے پرومس کیا ہے کہ ہم سب کھاپ دیکھ کر کھائیں گے اس لیے میں نہیں کھا سکتا کہا نہیں میں نے کہا تجھے کھانا پڑے گا وہ مجھے وپ بتاتا گیا اور لشیس مارنے کی دھمکی دیتا گیا میں مجبور ہو گیا اتنا اس نے میرے ساتھ میں زبردستی کی میں نے تو ٹفن کھولا میں نے تو کھانا نکالا اور میں جلدی جلدی جلدی سارا کھانا کھا گیا اور میں نے ٹفن کو ایمٹی کر کر دیا اس لیے کہ وہ شیطان مجھے مال ڈالتا وہ مجھے بہت ڈراؤنی نظر سے دیکھ رہا تھا جب ان دونوں دوستوں نے سنا تو حیران رہ گئے بالکل دل ان کا دھک سے رہ گیا کہ یہ تو سب کچھ کھا گیا دونوں اتنے غصے ہوئے اتنے غصے ہوئے کہنے لگے عجیب قسم کا انسان ہے اگر شیطان تیرے پاس آیا تھا تجھے مارنا چاہتا تھا ایک بار تو ہمیں بلاتا ایک بار تو ہمیں اٹھاتا ایک بار تو ہمیں آواز دیتا تو یہ جواب میں کہنے لگا ارے میں نے بہت بلایا بہت آواز دی بہت بلایا لیکن تم میں سے ایک تیسرے آسمان پر تھا اور دوسرا ساتویں آسمان پر تھا میری آواز ہی تم تک نہیں پہنچی yes. ایک تھرڈ سکائی پر بیٹا ہے دوسرا سیون سکائی پر ہے ایک فرشتے کے ساتھ ہے دوسرا جبرائیل کے ساتھ ہے اس بنا پر میری آواز ہی نہیں پہنچی اور مجبوراً میرے سارا کھانا کھا لیا بہرحال میری مائیں بہنیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم تمہارے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو وہی اپنی بہنوں کے لیے پسند کرو آج ضرورت اس بات کی کی ہے ہم ہماری زندگی کے اندر ایسے بن جائے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو ہم لوگوں کی فکر کریں ہماری زبان اتنی تیکھی نہ ہو کہ جس کی بنا پر کسی کا دل چھلنی ہو جائے زخمی ہو جائے لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اچھا ہو اور ہم تو یہ سوچے کہ اگر ہم ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کیا کمی اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہوتا جس کو کھانے کھانے کا نہیں مل رہا ہے پینے کا نہیں مل رہا ہے پریشانی اور غربت کے عالم میں ہے تو ہو سکتا ہے اس کے مزاج میں چڑا پن آ جائے اس اس کے اندر آ جائے جائے اور کا خراب ہو لیکن آج اللہ نے تو ہمیں کون سی چیز کی کمی رکھی ہے رفتار کے وقت میں ہمارا دسترخوان دیکھو کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے جو جی میں آتا ہے کھا لیتے ہیں جو فرائی کر کے کھانا ہے کھا لیا جو فوڈ میں کھانا ہے کھا لیا جو پینا چاہتے ہیں پی لیا جو میٹھا کھانے کا دل ہوا لیا کون سی ایسی چیز ہے جس سے اللہ نے ہمیں محروم رکھا اتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے باوجود ہماری زبان پر ناشکری اور ہماری زبانیں اور ہمارے مزاج کے اندر بدخلاقی پیدا ہو گئی ارے بھوک تو صحابہ نے برداشت کیا تکلیف تو صحابہ کرام نے اٹھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتنی بھوک کی حالت میں ہے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے رات کا وقت ہے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے باہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے باہر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر رات کا وقت باہر کیا کر رہے ہو عمر رات کا وقت باہر کیا کر رہے ہو دونوں نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھایا ہے بھوک لگی ہے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے اس بنا پر ہم گھر کے باہر نکل آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو و عمر جو تم دونوں کا حال ہے وہی میرا حال ہے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے مجھ سے بھی بھوک برداشت نہیں ہوئی اس بنا پر میں باہر نکل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر حضرت عمر کو لے کر رضی اللہ تعالیٰ نما یہ تینوں حضرات ایک صحابی کے گھر پر گئے صحابی کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو جا کر ان کا دروازہ نوک کیا ان کی بیوی نے دروازہ کھولا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی آئی ہے میرے گھر میں تشریف لائی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ایوب کہاں پر ہے بیوی نے کہا کہ وہ وہاں پر پیچھے پانی لینے کے لیے گئے ہیں یہ ابھی آتے ہی ہوں گے اور اتنے میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے دیکھا کہ اللہ کے نبی گھر پر آئے ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اتنے بڑے مہمان میرے گھر پر آئے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بلایا حضرت ابو بکر کو گھر میں بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بلایا اور اس کے بعد میں انہیں بٹھایا اور جلدی جلدی اپنے کھجور کے درخت پر چڑھ گئے اور کھجور کے درخت پر سے کھجورے توڑ کر لائے پکیوی کھجور بھی لائے اور جو کھجور کچی اور پکی مکس تھی اسے بھی لے کر آئے اور ساری کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ابو ایوب اتنی ساری الگ الگ کھجوریں لے کر آئے صرف پکی ہوئی لے کر آتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں ٹائپ کی کھجور لے کر آیا تاکہ میرے نبی کو پکی کھجور بھی نصیب ہو جائے اور جو کچی اور پکی مکس ہے اگر وہ کھانا چاہے تو وہ بھی کھا لے اس لیے ہر ٹائپ کی کھجور لے کر آیا ہوں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے فوراً گئے اور جا کر گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا بکری کے بچے کو ذبح کر دیا ادھر کھجور پیش کیا پانی رکھا اور بکری کے بچے کو ذبح کر دیا اور روایت کے اندر یہ موجود ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بکری کے بچے کو کاٹا ہے آدھا گوشت تو اپنی بیوی کو دیا کہ اس کا سالن بنا دو اور اور آدھے گوشت کا وہ باربیکیو بنانے لگے یس روایت میں ہے گوشت کو بھوننے لگے اور باربیکیو ریڈی کرنے لگے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باربیکیو بنایا تھا جو گوشت کو بھونا تھا وہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا سالن بھی سامنے رکھا ساری چیزیں دسترخوان پر رکھ دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بھنا ہوا گوشت دیکھا جب وہ باربیکیو کو دیکھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کی ران کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ سے توڑا اسے کپڑے میں لپیٹا اور پھر فرمایا ابو ایوب یہ گوشت کا ٹکڑا یہ بنا ہوا گوشت میری بیٹی فاطمہ کے گھر پر لے کر جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو میری بیٹی فاطمہ کو ایسا کھانا کھانا بہت کم نصیب ہوتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باربیکیو کا وہ بھنا ہوا گوشت دینے کے لیے گئے ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا حضرت ابو بکر کھا رہے ہیں حضرت عمر کھا رہے رضی اللہ تعالیٰ نما کھانا کھا رہے تھے ادھر کھانا کھایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہمارے نبی رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہو ابھی تو کھانا نہیں تھا اس وقت روتے تو سمجھ میں آتا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے سامنے ہے کھانا پیٹ بھر کر مل گیا ہے پھر آپ کو رونا کیوں آ رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اے عمر اللہ نے اتنے اتنا اچھا اچھا کھانا کھلایا ہے مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت میں یہ سوال نہ کر دے کہ میرے نبی دنیا میں ساری نعمتیں کھا کر آیا ہے اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے النَّعِيمِ کہ تمہیں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہے فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کئی روز سے بھوکے ہیں اتنی سے آج یہ کھانا ملا ہے کیا اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تعجب ہوا کھجور اٹھا کر پوچھ رہے اللہ کے نبی اللہ کھجور کے بارے میں بھی سوال کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عمر اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا یہاں تک کہ جو ہم سانس لیتے ہیں ان سانسوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ہمیں کل قیامت میں سوال کیا جائے گا میری مائیں بہنیں اندازہ لگاؤ اتنی بھوک کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ذرا سا اچھا کھانا نصیب فرمایا ہمارے نبی روئے جا رہے ہیں میں اللہ کو ان نعمتوں کا کیا جواب دوں گا آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کون سی ایسی کمی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے اللہ کتنی نعمتیں دیتے ہیں میری مائیں بہنیں ان نعمتوں کا ہمیں سوال کیا جائے گا ہم خود اپنے آپ کو سوال کر کرے اور پوچھے ہمیں اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے کتنی نعمت ایسی ہے جو روزانہ ہمارے بن بن میں میں جاتی ہے ہے کتنا افطاری کا سامان روزانہ جاتا کتنے پورے پورے اٹھا کر ہم بن کے اندر ڈال دیتے ہیں کیا اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کرے گا اور مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کچھ بھائی بڑے فخر سے کہتے ہیں مول صاحب આપણી તો આદત રોજ ફ્રેશ ખાવાનું હું તો ફ્રીજનો બિલકુલ નથી ખાતો میں نے کہا یہ عجیب فریشی ہے کہ جس کو روزانہ فریش کھانا چاہیے ارے اگر ایک دن کھانا بچ گیا ہے اگر کسی غریب کنٹری میں رہتے تو چلو کھانا بچ گیا رات کو بھیک مانگنے والا کوئی فقیر مسکین سائل آ گیا اس کو دے دیا ہماری کنٹری میں کس کو ہم بچا ہوا کھانا دیں گے ایک دن فریج میں رکھ دو فریج میں رکھنے سے کھانا خراب نہیں ہوتا ہے دوسرے دن وہی کھانا کھا لو یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ مجھے روزانہ فریش کھانا کھانا نہیں میں تو میری بری نے اللہ کو تو کیا جواب دے گا روزانہ اللہ معاف کرے ہر گھر سے روزانہ اتنا کھانا بن میں جا رہا ہے کہ کسی گریب کنٹری کا پورا گھرانا پیٹ بھر کر وہ بن کا کھانا کھا سکتا ہے یعنی جو کھانا ہم ویسٹ کرتے ہیں بن میں ڈالتے ہیں ایک غریب کنٹری میں پوری فیملی وہ کھانا کھا سکتی ہے اتنا کھانا ہمارا روزانہ بن میں جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ معاف فرمائے اتنا ہمارے یہاں پر فوڈ کا ویسٹیج ہوتا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ابھی میں ایک سٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر فوڈ کتنا ویسٹ ہوتا ہے تو جب میں نے وہ سٹیٹسٹکس پڑھا تو میں حیران رہ گیا ہمارے ملک میں یعنی میں انگلینڈ اور ویلز کی بات کر رہا ہوں ہماری کنٹری میں انگلینڈ اور ویلز میں ایوری ایئر 3.6 ملین ٹنز فوڈ ویسٹ ہو رہا ہے 3.6 ملین ٹنز فوڈ ویسٹ ہو رہا ہے بلکہ یہاں کے ویسٹ اینڈ ریسورسز ایکشن پروگرام نے تو یہاں تک تحقیق کی ہے کہ سکسٹی یعنی سکسٹی آف آل فوڈ فوڈ تھرون واز یعنی تو ہمارا یہ ہوتا ہے جو بالکل انٹچ ہے ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے اور اس کو سیدھا بن میں ڈال دیا اور سٹیٹسٹکس میں یہ حساب کیا گیا ہے کہ ہماری کنٹری میں ہمارے انگلینڈ اور ویلز میں ایوری ایئر ٹین پوائنٹ ٹو بلین پاؤنڈز کا فوڈ بن میں پھینکا جاتا ہے ٹین پوائنٹ ٹو بلین پاؤنڈز کا فوڈ آج بن میں پھینکا جاتا ہے اتنا فوڈ کا ویسٹیج آج ہمارا ہو رہا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے پتہ نہیں ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم جہاں ٹاؤن میں گئے جہاں پر شاپنگ سینٹرز میں گئے جہاں پر سپر مارکیٹس میں گئے اگر ایک نظر پڑ گئی بائی ون get one free پتا نہیں اسی وقت کیا اندر ہونے لگتا ہے کہ ایک لوں گی ایک فری ملے گا اور اگر بائی ون گیٹ ٹو فری مل گیا تب تو آدھے گھنٹے میں پورے پورے پیلٹ خالی ہو جاتے ہیں بہرحال جہاں آفر نظر آئی جہاں کوئی چیز ملی ہمارا مزاج ہی ایسا ہے کتنی بار چلے گئے سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ خریدوں گے یہ لے کر آؤں گے لیکن دیکھا بس لے لیا اتنا ٹیمپٹیشن ہوتا ہے لے لیا اس کے بعد حالت یہ کہ اتنے بزی ہے وہ کھانا کھانے کا موقع نہیں ملتا ہے یا جو ڈیزائر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے یا بھول جاتے کہ میرے فریج میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ہمارا وہ فوڈ ویسٹ ہو جاتا ہے جہاں آفر نظر آ گئی جہاں پر ہمیں یہ یہ معلوم پڑا کہ ہاف پرائس میں ملتا ہے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا ہمارا ہاتھ ہمارے کریڈٹ کارڈ پر ہمارے کیش پر اور جو خریدنا ہے خرید لیا ٹھیک ہے کبھی کبھی اچھی ڈیلز آتی ہے تو ضرور خریدنا چاہیے کہ چلو ہمارا پیسہ سیو ہوگا لیکن ہم یہ سوچے ہمارا پیسہ سیو ہوتا ہے یا بعد میں ویسٹ ہو جاتا ہے اتنا لے کر آتے ہیں اور سٹور روم میں اتنا بھر دیا جاتا ہے کہ بعد میں جب استعمال کرنے کا وقت آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کا پیریڈ ہی ختم ہو گیا ہے اور وہ کھانا تو ایکسپائر ہو گیا یہ آج ہمارا حال بن چکا ہے اگر ہم کسی سپر سٹور میں چلے گئے اور یہ پتا چلا کہ آج تو ٹومیٹو ٹنز آفر میں ہیں اور پر فور ٹنز ملنے والے بس اتنے بے قابو ہو جاتے سب سے پہلے تو جا کر کر فور ٹنز ٹنز ٹومیٹو لے لیے اس کا پیمنٹ کیا سیدھا موبائل نکال کو ماں بہو ہاری آفر جلدی تمہیں آوی جاؤ موٹی نے بھی لیتا ہو جو فٹ بال رمت ہوتا پر ہے ٹوینٹی فور ممی نے بھی لیتا 好了，就。

یہ آج ہمارا حال ہے کہ ممی آپ چلو تمہارا پیر دکھتا ہے کوئی بات نہیں میں دعا کروں گا اللہ شفا دے گا لیکن اگر آج آپ آؤ گی تو پر ہے ٹوینٹی فور ٹینز ایکسٹرا ملنے والے ہیں اور آج آفر میں ٹومیٹو ٹینز ہے پھر واپس پتا نہیں ہے موقع ملے نہ ملے پورا گھرانا چلا گیا ایک موبائل کال اور نہ جانے پورا خاندان وہاں پر ہے اور ٹومیٹو ٹینز لے رہے ادھر لیا ٹرالی میں ڈالا پھر لائن میں کھڑے ہوئے پھر لیا پھر ڈالا ٹھیک ہے آفر ہے لے لو چلو فائدہ ہوگا لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کتنے ٹومیٹو ٹین جمع کیے ارے پورا سٹور روم ٹومیٹو ٹین سے بھر جاتا ہے ایسا لگتا ہے ہاؤس ہے ٹومیٹو کا اور پھر پورا رمضان استعمال استعمال کیا نیکسٹ پورے کیے سب کچھ استعمال کیا یہ رمضان سے دوسری رمضان آ گئی اب جب دیکھو تو سارے ٹومیٹو ٹینز کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے سب کچھ اب بن میں چلا گیا سب کچھ ایکسپائر ہو چکا ہے اور موریسن نے تو نیکسٹ تھرٹی کا آفر لگا دیا کہ اب تو تمہیں پر ہیڈ تھرٹی سکس ملیں گے پھر پھر وہی وہی سائیکل یہ ہمارا معاملہ ہے ایک طرف تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ آج کل کی اکونامی سچویشن اکونامک کرنٹ اکنامک کلائمیٹ بہت خراب ہے کریڈٹ کرنچ کا زمانہ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھو کتنا بربادی فوڈ کو برباد کیا جاتا ہے کھاتے کم ہے اور زیادہ ہمارے بن میں چلا جاتا ہے میری مائیں بہنیں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں گے آج دیکھو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے حالات آسام کے ریفیوجی کیمپ میں برما کے ریفیوجی کیمپ میں بیچارے دانے دانے کے محتاج ہے آج دریا کے کنارے پڑے ہوئے ہیں بے سہارا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آج آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو مل رہا ہے سب بن میں پھینکا جا رہا ہے کتنا فوڈ ویسٹیج ہو رہا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس بیان کی ہے اللہ تعالی ہمیں کھانے کو سنبھالنے کی قدردانی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو امپورٹنٹ باتیں ہیں ایک تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے مخلوق بھی راضی ہو جائے ہماری زبان میٹھی بن جائے اور ساتھ ساتھ میں ہمیں جو اللہ کی نعمتیں ملی ہے اس کی قدردانی بھی کرنی ہے اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جیسے کہ دو سنڈے کو کو میں نے آپ ایک وظیفہ بتلایا تھا ایک اور وظیفہ آج اس سنڈے کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دو یہ بھی بڑا پیارا وظیفہ ہے دیکھیے میری مائیں بہنیں ہوتا یہ ہے کبھی کبھی گھر میں بچہ بیمار ہو گیا کبھی ماں بیمار ہو گئی کبھی ہسبینڈ بیمار ہو گیا کبھی ہم خود بیمار ہو گئے کبھی بخار ہے کبھی پین ہے کبھی کوئی اور درد ہے کبھی کوئی اور ہے تو ہم اس وقت اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ چلو کسی مولانا کے پاس جا کر پانی پڑا کر دم کر لو کوئی تعویذ لے کر آؤ کوئی علاج لے کر آؤ یہ اچھی نہیں ہو رہی ہے میری ماں بیمار ہے میری بیٹی بیمار ہے آپ کو ایک علاج بتلاتا ہوں اتنا اچھا علاج ہے اتنا پیارا علاج ہے ہر تعویز سے بڑھ کر یہ علاج ہے ہر دعا سے بڑھ کر یہ علاج ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ہمارے نبی بیمار ہے صحیح حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے آپ کو بہت تکلیف ہے بہت پین ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دم کرتا ہو آپ پر ایک وظیفہ پڑھ کر پھونکتا ہو جو اللہ نے مجھ کو بتلایا ہے میں آپ پر یہ پڑھ کر دم کروں گا اللہ اس کی برکت سے آپ کو شفا دے دیں گے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے اور وظیفہ پڑھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ وظیفہ بتلایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نے وظیفہ بھیجا جبرائیل نے پڑھا اللہ کے نبی بیمار تھے پڑھ کر دم کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی اب ذرا امیجن کرو یہ کتنا پیارا وظیفہ ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہوا جبرائیل کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل اچھی ہو گئی تو وہ وظیفہ میں آپ کو سناؤ اسے یاد کر لو اپنے پاس لکھ لو اور جیسے میں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری ویب ڈبلو ڈبلو ڈاٹ انیس ڈاٹ کام کے ڈاؤن لوڈ سیکشن میں جو فرسٹ سنڈے کا وظیفہ تھا وہ بھی موجود ہے سیکنڈ سنڈے کو جو وظیفہ دیا وہ بھی موجود ہے اور ابھی جو وظیفہ دے رہا ہوں شام تک انشاءاللہ وہ بھی ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گا اس بنا پر وہاں سے اس کو لکھ لو یاد کر لو پرنٹ آؤٹ کر لو اور جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہو پینک ہونے کی ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا وظیفہ شفا ہے پڑھ کر دم کرو اللہ پر بھروسہ کرو انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا تو یہ ہے بیماری کے لیے درد کے لیے پین کے لیے کے لیے نظر لگ جائے اسپیشلی طور پر اس کے لیے یہ پیارا وظیفہ یہ وظیفہ ہمیں سیون ٹائمز پڑھنا ہے شروع میں درد شریف اخیر میں درد شریف گویا درج شریف آن بوتھ دا سائڈ ونس ونس درود شریف شروع میں سیکنڈ درود شریف اخیر میں اور بیچ میں سیون ٹائمز یہ دعا پڑھ کے دم کرنا ہے اب یہ میں وظیفہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ بھی آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے وظیفہ یہ ہے بسم اللہ ارقی کا من کل کا ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم اللہ عرقی کا یہ ہے وظیفہ میں اگین پڑھتا ہوں بسم اللہ ارقی کا من کل شعین کا ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا میں تھرڈ ٹائم پڑھ رہا ہوں بسم اللہ ارقی کا من کل شعین کا و او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا یہ ہے وظیفہ بسم اللہ ارقی کا من کل شئین ان کا ومن کل نفس نوعین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ کا بسم اللہ ارقی کا من کل شئین ان کا ومن کل نفس نوعین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا یہ بڑا پیارا وظیفہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے